اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے